آیت نمبر دو سو چھیاسی لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا پچھلی جتنی بھی دعائیں ہیں آمن رسولوں کے بعد سے لے کے اس میں نعمتوں کی حفاظت مانگی گئی ہے نعمت ایمان کی حفاظت اور تکلیف مالا اطاف سے بچنے کی حفاظت اور معافی مغفرت سب کچھ لیکن یہ سب کچھ کب نصیب ہوگا جب انت مولانا سنسرنا القوم القافرین یا اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں اور مولا کی شان یہ ہے کہ اپنے موالی کی دشمنوں کے خلاف مدد کرتا ہے اگر دشمن ہم سے غالب رہے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا نہ ایمان سلامت یہ غلام قوموں کا ایمان سلامت نہیں رہتا بیچاروں کا وہ اللہ کے بارے میں بھی عجیب عجیب چیزیں کرتے ہیں میں ہندوستان گیا ہوں بہت دکھ ہوا وہاں کی جیلوں میں مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کوئی آدھا ہندو ہو گیا کوئی پچہتر فیصد ہندو ہو گیا کوئی بچہ ایسا دب گیا ان کے اللہ وہی ہے بس نظر نیاز پوری کرنے والا کوئی دل میں جذبہ امنگ کوئی چیز بہت خطرناک چیز ہے غلامی اللہ حفاظت فرمائے تو سورہ بقرہ کے آخر میں ساری دعائیں مانگ کے آخر میں آزادی کی دعا مانگی اور آزادی ملتی ہے جہاد کے ذریعے سے اور جہاد کامیاب ہوتا ہے نصرت کے ذریعے سے تو اللہ سے نصرت مانگی ہے انت مولانا آپ ہمارے مولا ہے فن سرنا ہماری مدد کیجیے القوم کافرین پر مفسر نے لکھا ہے ہمارے وہ دین کے دشمن جو ہم سے جنگ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کیجیے تفتیف جلالین میں لکھا ہے کہ فن الحجت والغلبت بھی اقامت یا اللہ ہماری مدد کیجیے ایک تو ہماری حجت قائم کر دیجیے اور دوسرا جب قتال ہو تو اس میں ہمیں غلبہ دیجیے تو اس کا جہاد کے ساتھ تعلق بالکل واضح ہو گیا اور اشارہ ہوا کہ نعمت ایمان اور تمام نعمتوں کی حفاظت ممکن ہے جہاد اور اللہ کی نصرت اور فتح کے ذریعے سے تو مسلمانوں کو کثرت سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ پاک اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے